ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کے پاس رات میں ایک مہمان آیا اس انصاری کے پاس اس وقت صرف اس کے اور اس کے بچوں بھر کا ہی کھانا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا ایسا کرو بچوں کو کسی طرح سلا دو اور کھانا کھلانے چلو تو چراغ بجھا دو اور جو کچھ تمہارے پاس ہو وہ مہمان کے قریب رکھ دو اس پر آیت نازل ہوئی و یو سے رونا الا انف سم سہم و لوکانہ بہم خساسا یہ خود محتاج و ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو چار یہ حدیث صحیح ہے